ابن جریج نے ہمیں خبر دی مجھے ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا مدینے میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو اپنا باغ بطور عمرہ دیا پھر وہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی اس لڑکے نے اولاد چھوڑی اور اس کے بھائی بھی تھے جو بطور عمرہ دینے والی عورت کے بیٹے تھے تو بطور عمرہ دینے والی عورت کی اولاد نے کہا باغ ہمیں واپس مل گیا اور جسے بطور عمرہ ہبا کیا گیا تھا اس کے بیٹوں نے کہا زندگی اور موت دونوں صورتوں میں وہ ہمارے باپ ہی کا ہے چنانچہ وہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام پاس جو عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینے کا گورنر تھا جھگڑا لے کر گئے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے عمرہ کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گواہی دی کہ وہ اس کے موجودہ مالک کا ہے طارق نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا پھر انہوں نے عبد الملک کی طرف لکھا اور انہیں اس واقعے کی اطلاع دی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے بارے میں بتایا تو عبد الملک نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تو تارک نے اس حکم کو نافذ کر دیا چنانچہ وہ باغ آج تک اسی کے بیٹوں کے پاس ہے جسے بطور عمرہ دیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھانوے